السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری عمری وحل من لسانی یفقہ قولی سورت ابراہیم سبق نمبر 129 آیت 1 سے 17 تک lesson hundred and twenty nine آیت ون ٹو سیونٹین لفسی ترجمہ سورت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف لام را کتاب ایک کتاب ہے انزلناہو نازل کیا ہم نے اس کو الئی کا تیری طرف لتخ رجا تاکہ اناسا لوگوں کو من ظلماتی اندھیروں سے النور روشنی کی طرف بے ادن ربیم ان کے رب کے اذن سے الا طرف سراط العزیز راستے زبردست کے الحمیدی تعریف والے کے زبردست تعریف والے بریکٹ میں لکھے رب کے راستے کی طرف اللہ اللہ تعالی الزی و ذات لہو اس کے لیے ہے ماں جو کچھ سماواتی آسمانوں میں ہے وما فل ارد اور جو زمین میں ہے وبیل اور ہلاکت ہے لل کافرینا کافروں کے لیے من عذاب شدید سخت عذاب سے الزینہ وہ لوگ یس جو ترجیح دیتے ہیں الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو الآخرتی آخرت پر وسون اور وہ روکتے ہیں ان سبی اللہ اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ایوجن ٹیڑھا پن الا یہی لوگ فی دلال دور کی گمراہی میں ہیں وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے مر رسول کوئی رسول اللہ مگر بلسان قومی ہی اس کی قوم کی زبان میں لیبین نہ لہم تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے فیدل اللہ پس بھٹکا دیتا ہے اللہ میں یشا جس کو چاہتا ہے وہ دی اور ہدایت دیتا ہے میں یشا جس کو چاہتا ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ولقد اور البتہ تحقیق اور سلنا بھیجا ہم نے موسا موسا علیہ السلام کو بے آیات نا اپنی آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ ان اخرج یہ کہ نکال قوم کا اپنی قوم کو منس ظلماتی اندھیروں سے النور روشنی کی طرف وذکر ہم اور نصیحت کرو ان کو بے ایام اللہ سات اللہ کے دنوں کے ان نفیز کا یقیناً اس میں ان البتہ نشانیاں ہیں لکل واسطے ہر سبارن بہت صبر کرنے والے شکور بہت شکر کرنے والے کے لیے وہ اس قالا اور جب کہا موسا موسا علیہ السلام نے لقوم میں ہی اپنی قوم سے اد کرو یاد کرو نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے انجا کم جب اس نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو سو العذاب برا عذاب و ہونا اور وہ ذبح کرتے تھے ابنا اکم تمہارے بیٹوں کو ویستہ یونا اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نسا اکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلا ان آزمائش تھی میر رب کم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی و از اور جب تنا خبردار کر دیا رب کم تمہارے رب نے البتہ اگر شکر تم شکر کرو گے لزید ان کم البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو بلا کفر تم اور البتہ اگر نا شکری کی تم نے ان نہ عذابی بے شک میرا عذاب لشدید البتہ سخت ہے وقال موسا اور موسا علیہ السلام نے کہا ان تک فرو اگر تم کفر کرو ان تم تم ومن اور جو کوئی فل اردی زمین میں ہے جمی ان سارے کے سارے فن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لغنی یون البتہ بے نیاز ہے حمید تعریف والا ہے الم یاتی کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبا الدین خبر ان لوگوں کی من قبل کم جو تم سے پہلے تھے قوم قوم نوح کی وعادن اور آد کی و سمودا اور سمود کی ولدینہ اور وہ لوگ ممبادہم جو ان کے بعد تھے لا یعلمہم نہیں جانتا ان کو الا اللہ مگر اللہ جاءتہم آئے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبیناتی ساتھ بینات کے روشن دلائل کے فردو تو انہوں نے پھیر دیا ایدیا ہم اپنے ہاتھوں کو فی افواہم اپنے منہوں میں وقالو اور کہا انا بے شک ہم کفرنا کفر کرتے ہیں بما ارسل تم بوجہ اس کے جو بھیجے گئے تم بھی ساتھ اس کے وا اور بے شک ہم لفی شک کن البتہ شک میں ہیں مما اس چیز سے جو تدعوننا تم بلاتے ہو ہم کو الیہی اس کی طرف مریب بے چین کرنے والے قالت کہا رسولہم ان کے رسولوں نے اف اللہ شکن کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو فاتر سماواتی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا ولردی اور زمین کا یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو لیغفر فر تاکہ وہ بخش دے تم کو من بکم تمہارے گناہوں میں سے ویؤخرکم اخرا کم اور ڈھیل دیتا ہے تم کو الا اجلم مسمہ ایک مقرر وقت تک کے لیے قالو انہوں نے کہا ان انتم نہیں تم اللہ مگر بشرن ایک انسان ہو مسلنا ہماری مانند ہماری طرح ہم جیسے تریدون تم چاہتے ہو انتسدونا کہ تم روکو ہم کو اما اس سے جو کانا تھے یا بدو عبادت کرتے آبا ہمارے باپ دادا پسلے آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین کوئی کھلی دلیل قالت لہم کہا ان کو رسول ان کے رسولوں نے ان نحنو نہیں ہم اللہ مگر بشرن انسان مثلکم تمہارے جیسے ولا کن اللہ لیکن اللہ تعالی یمن احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وما کا نلنا اور نہیں ہے ہمارے لیے ان کم کہ ہم آئیں تمہارے پاس بسلطان ساتھ ایک دلیل کے اللہ مگر بے عزن ساتھ اللہ کے عزن کے وہ اللہ ہی اور اللہ پر فل یا توکل پس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان لانے والے وما لنا اور کیا ہے ہم کو اللہ نہ توکلا کہ ہم توکل نہ کریں اللہ ہی اللہ پر وقد ہدانا حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو سبلنا ہمارے راستوں کی ولنس برن اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اللہ اوپر اس کے جو آدئی تمونا ازیت دے رہے ہو تم ہم کو وہ اللہ ہی اور اللہ پر فل یتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون توکل کرنے والے وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لرسلہم اپنے رسولوں کو لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو من اردنا اپنی زمین سے او یا لتعودن البتہ تم ضرور لوٹو گے فی ملتنا ہماری ملت میں فوہا تو وہی کی الیہم ان کی طرف رب ان کے رب نے لنمین البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو ذالموں اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو الردا زمین میں ممبادہم ان کے بعد ذالکہ یہ لمن واسطے اس کے ہے جو خافا ڈرتا ہو مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے وخافا اور ڈرے وعیدی میری وعید سے وستفتح اور انہوں نے فیصلہ چاہا وخابا اور نامراد ہوا کل جبارن ہر ظالم جبار جابر انید اناد رکھنے والا دشمن ممورائے ہی جہنم اس کے آگے جہنم ہے ویوسفا اور وہ پلایا جائے گا ممائن سدید پیپ دار پانی میں سے پیپ اور خون کے پانی میں سے یا کچھ لہو کا سا پانی یا تجر گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو ولایا کادو اور نہیں قریب یوسی کہ نگل سکے اس کو ویاتی ہل موت اور آئے گی اس کے پاس موت من کل مکان ہر جگہ سے وما ہوا بے میت اور نہیں وہ مرنے والا